کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پاک کے تہلے قوانین سیدنا حضور علیہ صلاوات وسلام کے مقام اور سیرت طیبہ کے روحانی پہلو پر مرشد کریم الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدزلہ اعلیٰ ہانوادہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے ان ارشادات پر تفکر سے انسان کے اندر موجود غیب کے عالمین اس طرح روشن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام اور امانتِ الہی سے آگاہ ہو جاتا ہے قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر اور مشاہدہ سے انسانی ذہن اور علم کو وسعت ملتی ہے اور وہ زمان اور مکان کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے صدیوں پر محیط عالمین کا سفر چند لمحات میں مکمل ہو جاتا ہے اس شوری ارتقاء سے انسان کی سکت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات پر محیط اپنی رگجا سے قریب ہستی اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر لیتا ہے مرشد کریم کے ذریعے سالک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے اور بے شک سیدنا حضور علیہ صلاوات وسلام کی نسبت ذات اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہے